دعوت خطاب دوں گا جناب حضرت مولانا عالم تارک صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں جناب حضرت مولانا عالم طارق صاحب تکبیر تاجدار ختم نبوت ختم نبوت اکابرین ختم نبوت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت عظمت صحابہ نار تکبیر الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعد وعلى اله واصحابه الاتقياء وعلى من اتبع الهدى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من ملء ذهبا افتدى به لهم عذاب ذہبم وما لهم من ناصرين آمنت بالله وبآياتي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اے خدا کے آخری پیغام بر تجھ پر سلام سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام تو نے اسود و احمر کی ختم کر ڈالی تمیز ایک ہی صف میں کھڑے کر دیے آقا اور غلام اے خدا کے آخری پیغام بر تجھ پر سلام انتہائی قابل احترام علماء کرام مشائق اعظام عزیز طالاب دور دراز قرب و جوار سے تشریف لانے والے شمع رسالت کے پروانوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام چناب نگر کی سرزمین پر یہ سالانہ کانفرنس جس میں آشکان رسول مذہبی غیرت مذہبی جوش و جذبہ سے تشریف لائے ہیں منتظمین نے بہت ہی خوبصورت اہتمام کیا ہے اللہ رب العزت اس خالصتاً دینی مذہبی تقریب میں ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں مجھ سے قبل رانا صاحب بہ جاؤ رانا صاحب بہجو کہیں کے برادری پرست ہے مجھ سے قبل مولانا محمد انس صاحب نے قرار دادیں پیش کی ہیں تو مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا تھا مولانا اللہ وسایہ صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کبیر والا سے ایک ایم این اے ہوا کرتے تھے اقبال چودھری اقبال ہراج صاحب تو زیادہ پڑے ہوئے نہیں تھے تو ایک شخص ان کے پاس آیا تو آ کر کہنے لگا ہراج صاحب ذرا ٹھوک کے رکا لکھ دو پنجابی سمجھ دو ذرا ٹھوک کے رکا لکھ دو صاحب نے رکا لکھ کے دیتا فرمایا میاں رکا میں لکھ دیتا ہے تو ٹھوک تو آپ دے میں مولانا اللہ وسائے صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم قرار دادیں پیش کرتے رہیں گے اگر آئین میں ترمیم ہے جنرل ضیاء الحق صاحب نے مرزائیوں کے خلاف یہ قانون بنوایا ہے کہ وہ مسلمانوں کی مسجد جیسی مسجد نہیں بنوا سکتے وہ کلمہ نہیں لکھ سکتے آیات نہیں لکھ سکتے پھر ہمیں قراردادوں سے ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے اور وہ مولانا اللہ وسایہ صاحب کی اجازت تو میں نے نہیں لی بڑے حضرات تشریف فرما ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آئندہ ہماری ختم نبوت کانفرنس تک اگر حکومت اپنی سرپرستی میں تم بازاروں میں لوگوں کے لاکھوں روپے کے کروڑوں کے مکانات ہوٹل نجائز تجاوزات کے آرڈر کے تحت گرا دیتے ہو ان بے غیرتوں مردودوں کی مسجدوں کے نقشے عبادت گاہوں کے کیوں تبدیل نہیں کر سکتے کیا رکاوٹ ہے تمہیں کون ٹاؤٹ ایجنٹ ہے جو تمہیں مجبور کرتے ہیں آئندہ مجلس آئندہ ہماری اس کانفرنس تک ایک سال ہماری قرارداد ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم اعلان کریں گے کہ ہم خود ان کی عبادت گاہوں کے نقشے بدلیں گے ان کے گھروں پر لکھا ہوا اصلی کلمہ جو صرف اسلام کا کلمہ ہے مرزائیوں کا دور کا بھی اس سے واسطہ نہیں ہم اس اس کے کو ان کی رہائش گاہوں سے ہٹائیں گے قرآن کی آیات ان کی عبادت گاہوں سے ہٹائیں گے ہم یہاں اکثریت ہیں ہمارے آقا سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ قربان ہونے کے لیے کروڑوں انسان اس روئے زمین پر موجود ہے مسلمان عمل کے میدان میں کمزور ہو سکتا ہے مگر آقا کی محبت میں کوئی مسلمان کمزور نہیں ہو سکتا ہم ہم میں سے لوگ بے نمازی ہو سکتے ہیں زکات چھوڑنے والے ہو سکتے ہیں مگر اپنے آقا کی گستاخی اور توہین برداشت کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا اور ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے سب سے بڑی دولت ہمارے پاس ہمارا ایمان ہے اور اتنی بڑی دولت اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے کلام میں فرمایا جو کفر پہ مرے ہیں ان میں سے ایک کافر اگر ہماری ہمارے دربار میں اتنا سونا لے آئے جو پوری روئے زمین کو بھر دے ہم ایمان کے بدلے میں قبول نہیں کریں مل الارضی زہبم ولا وفتدا بھی مل الارض فرمایا ایک کافر سے ایمان کے بدلے میں زمین کو بھر دینے والا سونا قبول نہیں کیا جائے گا اور اس ایمان کی بنیاد کیا ہے ہمارے ہاں جو عقائد کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ایک جملہ متفق علیہ لکھا ہوا ہے ایمان تصدیق بھی جمی ماجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اس بات کا نام ہے کہ انسان دل کی گہرائی سے ان تمام احکام کو مانے جو ہمارے آقا لے کر آئے ہمارے آقا ایمان کی بنیاد ہیں ایمان اگر کسی کا قائم ہے تو آقا کی تعلیمات پر قائم ہے ایک بال برابر بھی کوئی آقا سے ہٹے گا ایمان سے چلا جائے المانو تصدیق بھی جمی ما جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مرزا اس جیسے کروڑوں ملون جمع ہو جائیں ایک لفظ بھی ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں کر سکتے جو قبول کرے گا وہ خود ایمان سے چلا جائے گا ہمارا آپس کا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے ہمارے پاس سب سے بڑی دولت نعمت ایمان کی نعمت ہے اور مرزائی ایمان کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں صحابہ کرام سے پیار کرنے والے موجود ہیں مگر یاد رکھو یہ بات اختلاف سے پاک ہے پہلی مقدس ہستی روئے زمین پر ہمارے آقا کی ہستی ہے جب ان کا ذکر ہوگا سب جماعتیں اپنا کام چھوڑ کے ان کے تقدس ان کی عظمت اور ناموس کے تحفظ کے لیے جمع ہوں گی تاریخ شاہد ہے ہمارے اکابر جمع ہوئے علامہ حق نواز جنگوی سے لے کر علامہ علی شہر حیدری شہید تک جب کبھی آقا کے تقدس اور ناموس کی بات آئی اپنا محاذ چھوڑ کر ان بڑے اکابر کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کے کھڑے ہوئے اور آج بھی ہم کھڑے ہیں مرزائی صرف ہمارے آقا کے گستاخ نہیں بلکہ صحابہ کرام امہات المومنین کے بھی گستاخ ہیں نعوذ باللہ صحابہ کے مقابلے میں وہ ان غلیظ لوگوں کو صحابہ کہتے ہیں جنہوں نے مرز ملون کو دیکھا اور ہمارے آقا کی پاکیزہ گھر والیوں کے مقابلے میں ان ان ناپاک عورتوں کو ازواج متحرات کہتے ہیں جو مرزا ملون کے گھر میں آئی کروڑ لانت مرزے پر اس کے ماننے والوں پر اس کے گھر میں آنے والیوں پر اور مرزائی نوازوں پر نہ ہم مرزائیوں سے کوئی نرمی کر سکتے ہیں نہ مرزائی نوازوں سے کر سکتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کے حامیوں نہ سے